السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے این لاگ ایلگردم سے بہتر ایلگردمس سارٹنگ کے حوالے سے تلاش کرنے کی خاطر لینئر ٹائم ایلگردمس کی جانب کاروائی شروع کی تھی اور اس سلسلے میں میں نے کاؤنٹنگ سارٹ ایلگردم آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ میں نے اگزامپل کے ذریعے آپ کو دکھایا جس میں بیسکلی لگتا تو یہ تھا کہ ہم اریز کے اندر ہی ڈیٹا ادھر سے ادھر موو کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک ایلیگنٹ پروسیجر تھا کہ ہم جو ڈیٹا آئٹمس ہیں اگر وہ ایک خاص رینج میں ہیں ون تھرو کے اور وہ رینج چھوٹی ہے تو ان نمبرز کی خاص طور پہ اگر وہ انٹرجرز ہیں بلکہ ان کو انٹرجرز ہونا لازم ہے ان کی ہم رینک نکال لیتے ہیں اور پھر اس رینک کی بنا پہ ہم ان نمبرز کو ایک اور آؤٹ پٹ ارے جس کو ہم نے بی کہا تھا اس میں لوڈ کر دیتے ہیں میں نے وہ الگریدم آپ کے سامنے پیش کیا جس میں پھر چند ایک لوپس تھے جو کہ وہ کاروائی جو میں نے آپ کو تصویری خاکوں کی مدد سے دکھائی تھی سمپلی اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے اور یقیناً اگر وہ الگریدم آپ سی پلس پلس میں کوڈ کریں تو ان لوپس کے علاوہ زیادہ کوئی کاروائی کی ضرورت نہیں اور اس لحاظ سے یہ کافی چھوٹا سا الگریدم ہے نہ تو اس میں کوئی ریکرجن ہے نہ کوئی ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہو رہی ہے تو سارٹنگ کے حوالے سے بڑا سمپل سا الگریدم ہے اور یقیناً بڑا تیز بھی ہے کیونکہ یہ آرڈر این لاگ این سے بہتر بلکہ سیٹا این پلس کے ہم نے ویلو نکالی تھی اس کے ٹائم یا کم ٹائم کمپلیکسٹی کی اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کے جو ہے وہ آرڈر این ہے یعنی کہ تقریباً این کے برابر بھی ہے تو تب یہ الگریدم جو ہے وہ سیٹا این ٹائم لے گا سارٹنگ کے لیے لیکن یہ کنڈیشن اس میں لازم ہے کہ جو آئٹمز آپ کے پاس سارٹ کرنے والے ہیں وہ انٹرجرز ہوں اور دوسرا یہ کہ اس کی رینج جو ہے ان انٹرجر ویلیوز کی وہ آپ کو معلوم ہو میری تجویز ہے کہ چونکہ اس الگردم میں ریکرجن نہیں استعمال ہو رہی بلکہ چند ایک لوپس ہیں جو کہ اریز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کو آپ بھی چلا کے دیکھیں ہاتھ سے چلائیں آپ کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے کی ضرورت نہیں سارٹنگ کے حوالے سے ہم نے ان پلیس سارٹنگ اور اسٹیبلٹی آف سارٹنگ کے بارے میں بھی گفتگو کی یہ ہم اس ایلگردم کے حوالے سے بھی کرتے چلیں جہاں تک ان پلیس سارٹنگ کا معاملہ ہے وہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ ہمیں ایڈیشنل دو اریز چاہیے ایک وہ سی ارے ہے جس میں رینکس آتی ہیں اور وہ بی ارے آؤٹ پٹ ارے جس میں ہم اے ارے سے نمبرز لے کے رینک کو استعمال کرتے ہوئے ان نمبرز کو اپنی فائنل پوزیشن پہ لوڈ کرتے ہیں اور پھر ٹھیک ہے وہاں سے ہم واپس ڈیٹا اے ارے میں ڈال سکتے ہیں اس حوالے سے کاؤنٹنگ سارٹ جو ہے وہ تو یقیناً ان پلیس سارٹنگ الگریدم نہیں ہے اب جہاں تک اسٹیبلٹی کا تعلق ہے یہ ایک اسٹیبل الگریدم ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا آئٹمس ڈپلیکیٹ ہیں تو ان کا جو ریلیٹو آرڈر ہے اوریجنل ڈیٹا میں جب وہ سارٹ ہو کے اپنی فائنل پوزیشن پہ آئیں گے تو تب بھی ان میں وہ ریلیٹو آرڈر جو ہے وہ قائم رہے گا اور یہ وہی بات کہ چونکہ ان ڈیٹا آئٹمس کے ساتھ additional record items record fields ہو سکتے ہیں تو اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں بعض کا چاہیے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کاؤنٹنگ سارٹ ہے یہ بعد میں ایک اور لینئر ٹائم ریڈک سارٹ استعمال کر سکتا ہے اور وہاں پہ اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ لازم ہے اگر وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو ریڈک سارٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا جہاں تک اس کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے وہ آرگیومنٹ بڑی سمپل ہے جو کہ میں آپ کو مثال سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے ہاؤ از اسٹیبلٹی اچیوڈ اصل میں اس میں جو چیز یہ یہ چیز کرتی ہے کہ جو ارے ایلیمنٹس ڈپلیکیٹ ہیں وہ اپنا ریلیٹو آرڈر قائم رکھتے ہیں وہ یہ لوپ جو جے لینتھ آف اے سے نیچے ون تک چلتا ہے اس کی بنا پہ ہے یاد ہے کہ ہم نے جب بی ارے میں رینک کے مطابق اے کے ایلیمنٹس کو لوڈ کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے کاروائی اے کی اینڈ سے شروع کی تھی ہم نے اے کی شروع سے نہیں کی تھی اس بنا پہ یہ جو ریلیٹو آرڈر ہے یہ مینٹین رہتا ہے اور یہ میں آپ کو تصویری خاکے سے آپ دکھا سکتا ہوں کہ فرض کریں وہ جو پہلے لوپ ہیں وہ اپنی کاروائی کر چکے ہیں وہ یعنی کہ رینک والی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب ہم ڈیٹا جو ہے اس کو بی ارے میں لوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ارے جو شروع والی ہے اس میں نمبر چار جو ہے یہ چونکہ ڈپلیکیٹ ہیں ان کو میں نے ایک کو ایک سٹار اور دوسرے کو دو سپر سپرسکرپٹ دے کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو چار ہیں تو ایک یعنی کہ سائز کے حساب سے یا یہ ڈپلیکیٹس ہیں لیکن ایک سٹار والا یہ چار ہے جو چھٹی پوزیشن میں ہے اوریجنلی اور دو سٹارز والا ایسٹرس والا دسویں پوزیشن میں ہے تو آئیے دیکھیے کہ بی ارے میں کیا یہ دو سٹار والا چار جو ہے یہ ایک سٹار والے سے بعد میں آتا ہے کہ پہلے اب جہاں تک کاؤنٹنگ سورٹ کا تعلق ہے جب ہمارا لو جو اے ارے کی دائیں جانب سے شروع ہوا اس نے اے ٹین والی پوزیشن کو دیکھا تو دیکھیے وہ بی ارے میں فور سٹار سٹار کہاں پہ لوڈ ہوتا ہے وہ پوزیشن ایٹ پہ یعنی کہ رینکنگ کے حساب سے یہ دو سٹارز والا چار جو ہے یہ پہلے بی ارے میں جاتا ہے لیکن دیکھیے کہاں پہ بی ایٹ پہ بی سیون پہ نہیں بعد میں جب ہم پہنچتے ہیں اس سنگل سٹار والے پہ تو اے سکس انڈیکس استعمال ہوا جس میں ویلیو فور ہے تو سی فور سے ہمیں ملی سات ویلیو اور بی سیون پہ دیکھیے میں نے اس دوسرے فور کو لوڈ کیا تو اب ریلیٹو پوزیشن کے حساب سے دیکھیے کہ جو فور سنگل سٹار ہے وہ پوزیشن کے حساب سے بی میں فور سٹار سٹار سے پہلے ہے یعنی کہ وہ جو اسٹیبلٹی والی بات ہے وہ اب قائم ہوئی اور یقیناً یہ جو بکیا نمبرس ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں اور اسی کاروائی سے گزاریں یعنی کہ یہ کاؤنٹنگ کاروائی سے کاؤنٹنگ سارٹ کاروائی سے تو ہر ایک جو ہے اپنی ریلیٹو پوزیشن کے حساب سے وہ آرڈر رکھے گا کہ جو بعد والا نمبر ڈپلیکیٹ ہے وہ بی ارے میں بھی بعد میں آتا ہے اور پہلے والا پہلے آتا ہے اور جیسے کہ میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ یہ اسٹیبلٹی جو ہے نہ صرف کاؤنٹنگ سارٹ یا سارٹنگ میں امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ کاؤنٹنگ سارٹ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ایک اور linear time algorithm radix sort استعمال کرتا ہے جہاں پہ اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے جو دوسرا لینئر ٹائم الگریدم ہم اب ڈسکس کریں گے وہ ہے بکٹ سارٹ یہ بھی انتہائی سمپل سا الگریدم ہے البتہ پھر وہی بات کہ یہ ایک ریسٹرکٹیو سینس میں استعمال ہوگا کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کی کوئی خاصیت ہے ایسی جس کی بنا پہ ہم یہ الگریدم استعمال کر سکتے ہیں آئیے یہ بھی میں آپ کو مثال کے ذریعے دکھاتا ہوں بلکہ اس کی اس کی جو ڈسکشن ہے وہ ہم اتنی لمبی نہیں کریں گے یہ کافی سمپل سا الگریدم ہے اور لینئر ٹائم الگریدم ہے assumption input elements are uniformly distributed over zero through one n inputs are dropped into n equal size subintervals zero through one جب میں آپ کو بکٹ شارٹ کی مثال دکھاؤں گا تو وہاں پہ یہ چیز کافی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ الگوریدم کر کے رہا ہے البتہ یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ اس کیس میں آپ اپنے ڈیٹا آئٹمس کو دیکھتے ہیں اور اگر وہ زیرو اور ون کی رینج میں ہیں تو اس کو آپ این بکٹس میں ڈیوائڈ کریں یہ آپ نے اسٹیٹسٹکس میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح آپ ہسٹوگرامس بنا سکتے ہیں فرض کریں آپ کے گریڈس ہیں جن کو آپ فائیو کے انٹرولس پہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیرو سے فائیو ایک بکٹ بنی پھر سکس سے ٹین ایک بکٹ بنی پھر الیون سے ففٹین تک بکٹ بنائی اور پھر جو گریڈز آپ کو ملتے ہیں وہ آپ ان بکٹس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر ہسٹوگرام کی جو ہائٹ ہے وہ نمبر آف آئٹمس کی بنا پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بکٹس والا آئیڈیا کچھ ویسے ہی ہے اب اگر data zero through one range میں نہیں ہے تو آپ اس کو میتھمیٹکلی میپ بھی کر سکتے ہیں انٹرجرس کو اوور دس رینج یہ میپنگ پھر آپ کو یاد رکھنی پڑے گی اور یہ میپنگ جو ہے یہ ون ٹو ون ہونی پڑے گی کیونکہ آپ نے اس سے اوریجنل ڈیٹا جو ہے اس کو حاصل کرنا ہوگا خیر ہم اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے میں اب آپ کو اس مثال کی جانب لیے چلتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ الگریدم کام کیسے کرتا ہے اور پھر اگر حسب ضرورت آپ کو یہ الگریدم مناسب لگتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں یہ بھی ایک لینئر ٹائم الگریدم ہے یہاں پہ میں نے جو میرے نمبرس ہیں point seven eight point one seven point three nine سے لے کے پوائنٹ سکس ایٹ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ورٹیکل ارے میں پیش کیے ہیں اس میں پوائنٹ سیون ایٹ جو ہے یہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے اور پوائنٹ سکس ایٹ جو ہے یہ سب سے آخری یہ جو ہیں ان کی میں نے اب بکٹس بنائی اور پہلی بکٹ جو ہے وہ لیٹ سے زیرو سے پوائنٹ ون تک پھر پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو تک دوسری بکٹ ہے پوائنٹ ٹو سے پوائنٹ تھری تک تیسری بکٹ ہے اور یوں میری بکٹس جو ہیں وہ زیرو سے لے کے ون تک جو ہے اس رینج میں یہ دس بکٹس میری بنتی ہیں اب میں یہ کروں گا کہ پہلا نمبر لیا پوائنٹ سیون ایٹ کمپیرزن کرتے ہوئے پتا یہ چلا کہ یہ نمبر جو ہے یہ پوائنٹ سیون ون سے لے کے پوائنٹ ایٹ تک جو بکٹ ہے یا پوائنٹ سیون نائن تک جو بکٹ ہے اس میں یہ جائے گا تو دیکھیے میں نے یہاں پہ یہ جو نمبر سیون پہ جو بکٹ ہے وہاں پہ ایک لنک لسٹ شو کی ہے جس میں اصل میں میں نے اب دو نمبرز دکھا دیے ہیں پوائنٹ سیون ٹو اور پھر پوائنٹ سیون ایٹ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پوائنٹ سیون ایٹ جو تھا وہ پہلے اس پکٹ میں آیا تھا اور بعد میں جب پوائنٹ سیون ٹو آیا تو میں نے اس لنک لسٹ کو سورٹڈ آرڈر میں ادھر مینٹین کیا ہوا ہے بلکہ یہ کاروائی اگر آپ یہ point two one point two three اور پوائنٹ ٹو سکس پہ دیکھیں تو اصل میں میں کر یہ رہا ہوں کہ میں ایک نمبر کو لیتا ہوں اور ہر بکٹ سے میں نے ایک لنک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس پہ میں انسرشن سارٹ کے ذریعے اس نمبر کو اپنی پوزیشن پہ انسرٹ کر دیتا ہوں یہ لنک لسٹ بھی ہو سکتی ہے یہ ارے بھی ہو سکتی ہے بس اتنا کہ جو نمبر اپنی بکٹ میں جب آئے گا تو وہاں پہ میں انسرشن سارٹ کے ذریعے اس کو اپنی پوزیشن پہ ڈال دوں گا تو دیکھیے یہ جتنی لسٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خود سارٹیڈ ہیں اور یہاں پہ میں نے وہی انسرشن سارٹ والی کاروائی کی تھی جب میں نے یہ کاروائی تمام نمبرز کے ساتھ مکمل کر لی تو میرے سامنے اب ہر نمبر جو ہے وہ اپنی بکٹ میں چلا گیا اور ہر بکٹ جو ہے اس میں میرے پاس سارٹڈ ڈیٹا ہے تو ان اے سینس یہ وہ کچھ مرج سارٹ والی بات ہے کہ میرے پاس سارٹڈ اریز ہیں ان کو اب میں نے مرج کرنا ہے البتہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو بکٹ ون میں نمبرز ہیں وہ سارے کے سارے بکٹ ٹو سے چھوٹے ہیں تو اس لیے وہ مرجنگ والی کاروائی اس طرح تو نہیں کرنی اب مجھے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یہ جو لنک ہیں ان کو میں آپس میں جوڑ دوں گا یا کنکیٹنیٹ کر دوں گا یعنی کہ ہر لسٹ کا جو آخری نوڈ ہے اس کو اگلی بکٹ کے پہلے نوڈ سے میں لنک کر دوں گا اور یہ کاروائی دیکھیے میں نے اب اس خاکے میں دکھائی ہے کہ کس طرح پوائنٹ ون سیون جو آخری نوڈ ہے پہلی بکٹ جس میں نمبرز تھے وہ پوائنٹ اب کر رہا ہے پوائنٹ ٹو ون کو وہاں سے بکیا لنکس مجھے پوائنٹ ٹو سکس تک لے کے گئے وہاں سے وہ جو نیکسٹ پوائنٹر ہے اگر میں لنک لسٹ ہی بنا رہا ہوں تو وہ نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ پوائنٹ تھری نائن کی جانب گیا اور پوائنٹ تھری نائن سے point six eight seven eight سے پوائنٹ نائن فور جو کہ اس ڈیٹا سیٹ میں سب سے آخری آئٹم ہے تو اگر میں پوائنٹ ون کو ہیڈ آف دا لسٹ سمجھوں تو اگر میں ان نیکسٹ پوائنٹرز کو فالو کروں تو دیکھیے میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ سورٹڈ آرڈر میں آ گیا یعنی کہ point one two point one seven point two one point two three اور یوں چلتے چلتے point seven two point seven eight اور point nine four bucket sort کے ہم انالیسس تو نہیں کریں گے بلکہ میں اس کو ایک الگریدم کی فارم میں بھی نہیں پیش کر رہا اس تصویری خاکے سے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ الگریدم کیسے کام کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ کوڈ کرنا پڑ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں ہاں ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ٹائمنگ کے حوالے سے یہ وقت جو ہے یہ کہاں پہ صرف ہو رہا ہے پہلی بات ہے وہ بکٹس بنانا چلیں وہ تو ایک سمپل سا آپریشن ہے ایک رینج کو ہم نے این بکٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے وہ تو بکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سمپل ایک ایکسپریشن ہے جہاں تک یہ نمبرز کو لنک لسٹ یا کوئی ارے اگر ہم بنا رہے ہیں اس میں انسرشن سارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انسرشن سارٹ جو ہے وہ آرڈر این اسکوائر ہے لیکن ایک ایک لسٹ جو ہے وہ این سے بہت چھوٹی ہے یاد رہے جو ہیں وہ سارے ایلیمنٹس ہیں لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی لنک لسٹ ہیں وہ تین چار یا پانچ پہ مشتمل ہیں اگر وہاں پہ مجھے ایک دو آئٹمس کو انسرٹ بھی کرنا پڑ گیا تو یہ آرڈر این آپریشن تو نہیں بنے گا یہ تو آرڈر این سے بہت کم ہوگا تو ایونچولی کاروائی جو ہے وہ کوئی آرڈر این کی رینج میں ہی رہے گی یا ذرا سی زیادہ ہو جائے گی لیکن یقیناً نہیں ہوگی جس کی بنا پہ یہ الگریدم بھی ایک لینئر ٹائم الگریدم ہے اب جو تیسرا الگریدم لینئر ٹائم جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بھی زیادہ تفصیل سے نہیں وہ ہے ریڈکس سارٹ یہ ریڈکس جو ہے لفظ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اسمبلی لینگویج میں جب آپ نے نمبرز کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ریڈکس کس radix base two base eight base sixteen hexadecimal number جو ہوتے ہیں یہ اس کا ریڈکس ہے اس ایلگردم کی جو کہانی ہے یا کہاں سے یہ شروع ہوا یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے کسی زمانے میں آپ کے پاس کارڈز ہوا کرتے تھے جن پہ آپ ڈیٹا رکھتے تھے کمپیوٹرز اس طرح نہیں تھے یہ انیس سو دس انیس سو بیس کے زمانے کی بات ہے تو فرض کریں آپ کے پاس کارڈز ہیں جن کے اوپر نمبرز پنچ ہوئے ہوئے ہیں ان کو پنچ کارڈز بھی کہتے تھے تو ان کارڈز کو آپ نے سارٹ کرنا ہے کہ یعنی کہ جس کارڈ پہ بڑا نمبر ہے وہ فزیکلی کسی ڈبے میں یا کسی ایسی مشین میں اپنی پوزیشن پہ آ جائے تو اس زمانے میں خاص مشینیں بنائی گئی تھیں جو کہ ان کارڈز کو سارٹ کرتی تھیں میری تجویز یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ ریڈکس سارٹ کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں کیونکہ جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح ایک میکینیکل چیز ایک ڈیوائس کارڈز کو فزیکلی سارٹ کرتی تھی یہ ایکچولی کارڈز کو موو کرتی تھی نمبر نہیں تھے یہ میموری میں یعنی کہ وہ کارڈز آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے تھے ایکچولی ان کارڈز کے اوپر سینسز کا ڈیٹا تھا وہ جو پاپولیشن کا سینسز ہوتا ہے یہ اس سلسلے کی کاروائی ہے خیر یہ ہسٹوریکل جو اس کا پرسپیکٹو ہے یہ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کتابوں میں بھی پائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا یہاں پہ ہم صرف اس الگریدم کی بات کریں گے اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ الگریدم آج کل اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا البتہ اس میں جو کاروائی ہے وہ غور طلب ہے کہ کس طرح آپ انفارمیشن استعمال کر کے ڈیٹا کی اس کو سارٹ کرتے ہیں یہ الگریدم بھی میں آپ کو مثال کے ذریعے دکھاؤں گا اور اس کا ایک چھوٹا سا پھر سوڈو کوڈ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو کتاب میں اس کی مثالیں ملیں گی جس میں یہ الگریدم تفصیل بتایا گیا ہے آپ اس کی جانب جائیے گا انٹرنیٹ پہ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دیکھیے گا تو فی الحال یہ جو مختصر سی گفتگو ہے یہ ہم ریڈکس سارٹ کے بارے میں یوں کرتے ہیں the main shortcoming of counting sort is it is useful for small integers that is one through k where k is small یہ وہ کاؤنٹنگ سارٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک یہ لمیٹیشن ضرور تھی اور اگر اف k were million or more the size of the rank array would also be a million یعنی کہ ڈیٹا آئٹم بھی آپ کے پاس ملین ہے آپ کو یہ سی ارے بھی ملین کی بنانی پڑے گی اور ساتھ وہ بی ارے بھی وہ یاد ہے وہ جو آؤٹ پٹ ارے ہے وہ بھی پہ ملین کی تو اسپیس کے لحاظ سے یہ جو الگریدم ہے یہ کافی ٹائم لے سکتا ہے radix sort nice work around this limitation by one digit at a time اب میں آپ کو سیدھی مثال کی طرف لیے جاتا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا آپ کو کہ یہ الگریدم کیسے کام کرتا ہے فرض کریں میں آپ کو نمبرز دیتا ہوں جو کہ اس ترتیب سے ہیں پانچ سو چھہتر چار سو چورانوے ایک سو چورانوے دو سو چھیانوے دو سو اٹھہتر ایک سو چھہتر اور نو سو چون یہ جو دائیں جانب میں نے نمبرز ورٹیکلی لکھے ہیں فرض کریں میں یہ آپ کو نمبرز دیتا ہوں اگر آپ ان کو سارٹ کرنا چاہیں تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ ہے ان نمبرز کی اس کے بیسس پہ سارٹ کریں یاد رہے کہ یہ نمبرز بیس ٹین میں اگر ہیں تو جو پہلی پوزیشن ہے وہ ٹین ٹو دا زیرو کی ہے جو دوسری ہے وہ ٹین ٹو دا ون کی ہے اور جو تیسری ہے وہ ٹین ٹو دا ٹو کی ہے یعنی کہ وہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار والی بات بلکہ یہ کاروائی آپ کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نمبرز کو لیں اور پہلے ان کی جو موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیجٹ ہے جو کہ اس کی ان نمبرز میں ہنڈریڈ پوزیشن یعنی کہ ٹین ٹو دا ٹو پہ ہے اس سے سارٹ کر لیں جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جو نمبرز 176 سو ہیں یہ اوپر آ جائیں گے اس کے بعد 278 اور 296 نیچے آ جائیں گے اور یہ 500 اور 400 والے بھی نیچے آئیں گے یعنی کہ جو اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈجٹ ہے اس کی بنا پہ یہ نمبر جو ہیں یہ کچھ ارینج ہو جائیں گے اب آپ یہ کیجئے کہ جو دوسری پوزیشن ہے یہ ٹین ٹو دا ون والی یا جو دہائی والی یا ٹینتھ پوزیشن پہ ہے ان کو اب آپس میں سارٹ کریں اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو نمبر فائیو ہے یہ اوپر آئے گا اور نمبر سیون جو ہے یہ اپنے نمبرز کو نیچے لے آئے گا یہ تو طریقہ ہے لیکن ہوا یہ کہ جب میکینکلی ان نمبرز کو سارٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو جب ہائیسٹ پوزیشن سے سارٹنگ شروع کی گئی تو وہ میکینیکل مشین جو تھی وہ بڑی کمپلیکس بننی شروع ہوگی بلکہ اگر آپ اس کو سی پلس پلس میں کریں تو آپ کو کافی بک کیپنگ کرنی پڑتی ہے تو جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس کو سارٹ کرو لیکن لیسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ سے پہلے تو اب دیکھیے کیا ہوا میں نے یہ کیا ہے کہ ان نمبرز کو یہ جو پانچ سو چھہتر چار سو چورانوے سے لے کے نو سو چون تک نمبرز ہیں ان کو اکائی والے نمبرز کی بنا پہ سارٹ کر دیا تو یہ جو دوسرا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس میں دیکھیے کیا ہے یہ اکائی والے نمبرز کو دیکھیے چار سو چورانوے جو ہے وہ اوپر آ گیا لیکن اس کا اکائی والا نمبر چار ہے ایک سو چورانوے بھی اوپر آیا کیونکہ اس کا بھی اکائی والا ten to the zero position پہ نمبر چار اور نو سو چورانوے بھی یہاں پہ آ گیا یہ جو تین نمبرز کا گروپ ہے اب یہ اکائی کے حساب سے اب اکٹھا ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیے جو اگلے تین نمبرز ہیں وہ اکائی میں جو چھ ہے ان کی بنا پہ یا اس کی بنا پہ وہ تینوں نمبرز اب اکٹھے ہو گئے اور آخر میں ایٹ تو یہ نمبرز جو ہیں اب اپنی اکائی والے نمبرز یا لیسٹ سگنیفیکنٹ ڈیجٹ کی بنا پہ سارٹ ہو گئے ہیں یقیناً یہ ٹین ٹو دا ون یا ہنڈریڈ پوزیشن پہ جو نمبرز ہیں ان کی بنا پہ ابھی نہیں سارٹ ہوئے تو اگلا سٹیپ کیا ہوا ہم یہ جو دوسرا کالم ہے ان کو لے کے ان نمبرز کو لے کے اب جو دہائی یا ٹینتھ پوزیشن ہے ان کی بنا پہ اب سارٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہوا کہ نو سو چون ہے وہ سب سے اوپر ہے البتہ پانچ سو چھہتر اب اوپر آ گیا ایک سو چھہتر بھی اوپر آ گیا دو سو اٹھہتر پھر چار سو چورانوے سے لے کے دو سو چھیانوے لگتا یوں ہے کہ یہ ترتیب کچھ بگڑتی جا رہی ہے لیکن اصل میں یہ اب دہائی کے لحاظ سے دیکھیے سارٹیڈ ہیں کیونکہ دیکھیے اگر میں صرف دو ڈیجٹس کو لوں تو سب سے پہلے ہے چون چھہتر چھہتر اٹھہتر چورانوے چورانوے اور چھیانوے یہ دیکھیے یہ سارے نمبر جو ہیں یہ ہنڈریڈ سے اگر چھوٹے ہیں تو ترتیب کے لحاظ سے اب سارٹیڈ ہیں اب فائنلی میں ہائیسٹ جو اس کا نمبر ہے پوزیشن کے لحاظ سے یعنی کہ ہنڈریڈ پوزیشن پہ ان کی بنا پہ ان کو میں سارٹ کرتا ہوں اور اب دیکھیے میرے پاس فائنل نمبر جو ہیں وہ سارٹڈ آرڈر میں آ گئے ایک سو چھہتر ایک سو چورانوے دو سو اٹھہتر دو سو چھیانوے سے لے کے نو سو چون یہ کاروائی ذرا دوبارہ غور سے دیکھیے کہ میں کر کیا رہا ہوں کہ میں نے سمپلی پہلے جو اکائی والی پوزیشن ہے ان پہ ان نمبرز کو سارٹ کیا اور یہاں پہ شاید آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ وہ جو بات تھی نا کہ ایک نمبر اور اس کے ساتھ ایسوسیڈ اور ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ وہ اسٹیبلٹی والی بات ہم نے کی تھی تو یہاں پہ اب وہ کاروائی لازم ہے کہ اگر میں چار سو چورانوے کے چار کو لے کے اور ایک سو چورانوے کے چار کو لے کے اور نو سو چون کے چار کو لے کے سارٹ کر رہا ہوں تو ان ان تینوں چار کے ساتھ جو فورٹی نائن نائنٹین اور نائنٹی فائیو ہے اس کا مجھے حساب رکھنا پڑے گا کہ یہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں یہ لازم ہے کہ میں اس کا لحاظ رکھوں یعنی کہ میں ہر پوزیشن ٹینتھ پوزیشن پہ جب سارٹ کروں گا تو مجھے ایک اسٹیبل سارٹ جو ہے وہ درکار ہوگا ریڈک سارٹ جو ہے وہ اگر آپ ہاتھ سے اس کو کر کے دیکھیں تو یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں پھر وہی بات نہ تو ہم کوئی ریکرشن کر رہے ہیں نہ کوئی ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہے دوسری یہ بات کہ یہاں پہ وہ جو کاؤنٹنگ سارٹ کی لمیٹیشن تھی کہ نمبرز جو ہیں وہ ون تھرو کے کی رینج میں ہونے چاہیے وہ ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے نمبرز جو ہیں وہ فور ڈیجٹس کے ہیں تو آپ کو یہ چار راؤنڈز چلانے پڑیں گے ہر راؤنڈ میں آپ ایک لیسٹ سگنیفیکینٹ پوزیشن سے موسٹ سگنیفیکینٹ پوزیشن کی جانب جائیں گے اگر یہ نمبرز اور بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ راؤنڈز جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے اب معاملہ یہ کہ کیا یہ ایونچولی این لاگ این یا اس سے زیادہ ٹائم لے سکتا ہے ممکن ہے کہ اگر نمبرز بہت بڑے ہیں تو یہ راؤنڈ جو ہیں آپ کو ان میں جو ٹائم درکار ہے وہ آپ کو آلموسٹ این اسکوائر کی جانب لے جائیں لیکن پھر وہی بات لینئر سارٹنگ الگریدمس کے بارے میں میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک ریسٹرکٹیو سیٹ کے لیے آپ استعمال کریں آپ کا ڈیٹا اگر ایک خاص نوعیت کا ہے تو تب آپ یہ الگریدمس استعمال کریں جہاں تک اس الگریدم کے سوڈو کوڈ کا تعلق ہے وہ انتہائی سمپل ہے جیسے کہ میں نے کہا آپ اس کو ہینڈ ایکسیکیوٹ کر کے دیکھیں اس الگریدم کی اور بھی ویریشن کتابوں میں ملیں گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو فی الحال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ انتہائی سمپل سی ہے sorts A one through N where each number is D digits long اب یہ بھی کہ ہر نمبر جو ہے وہ اتنے ڈیجٹس ہونا چاہیے اگر وہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو سے پیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر یہ نمبرز جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائے ان میں سے فرض کرے کوئی نمبر سو یا ہزار سے چھوٹا ہے یا اس پہ صرف دو ڈیجٹس تھی تو آپ شروع میں زیرو لگا لیتے لیکن ایونچولی ہر نمبر جو ہے وہ ڈی ڈیجٹس لانگ ہے تو ریڈیکس سارٹ میں آپ رے بھیجیں این بھیجیں اور یہ ڈی بھی بھیج دیں اور یہ دیکھیے لوپ جو ہے یہ ڈی ٹائمز چلتا ہے اس نے وہ راؤنڈز لگانے ہیں جس میں وہ لیسٹ پوزیشن ون سے شروع ہو کے ڈی کی جانب جائے گا اور سمپلی اب یہ کہ یہ ارے آپ ایک اسٹیبلی سارٹ الگریدم کو بھجوا دیں یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کریں آپ دوسرے الگریدمس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ نمبرز جو ہیں یہ تھوڑی رینج میں ہوں گے تو یہاں پہ مناسب ہے کہ آپ کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کر لیں تو پھر الگ کیا بنا for each I one through D stably sort A with respect to the lowest order digit یہاں پہ اگر وہ کاؤنٹنگ سارٹ ہوا تو وہ اس پوزیشن پہ جو نمبرز ہیں جو کہ یقیناً زیرو سے نائن کی رینج میں ہی ہوں گے کیونکہ آپ کے بیس ٹین نمبرز کہ ہر پوزیشن جو ہے وہ زیرو سے نائن ہی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ تو وہ ہو نہیں سکتی تو آپ اس کو کال کریں جب ادھر سے واپس آئیں تو پھر اگلا راؤنڈ چلائیں اور جب یہ ڈی راؤنڈز مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس وہ جو اوریجنل نمبرز ہیں وہ سارے سارٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اب ہماری سارٹنگ کے حوالے سے گفتگو ختم ہوتی ہے لیکن یہ ذہن میں بات رہے کہ سارٹنگ ایک نہایت وسیع سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ بے تحاشا مٹیریل ملے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کافی کمپیوٹر اپلیکیشنز میں سارٹنگ اور اس کے ساتھ سرچنگ جو ہے انتہائی اہم اور بہت کامن آپریشنز ہیں جس کی بنا پہ ہم نے سارٹنگ پہ اتنا وقت صرف کیا تھا بعد میں کورسز میں آپ دیکھیں گے کہ سارٹنگ بار بار استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ جو ہم نے الگریدمس پڑھے ہیں نہ صرف ان کو بلکہ یہ بھی چیز یاد رکھیے گا کہ ان کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے اور وہ کون سی سچویشن ہیں جن میں ایک سارٹنگ الگریدم جو ہے وہ دوسرے سارٹنگ الگریدم سے بہتر ہے آئیے اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں ڈائنامک پروگرامنگ جو کہ ایک ٹیکنیک بھی ہے بلکہ ٹیکنیک سے زیادہ جب ہم یہ ٹاپک کافی ڈسکس کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جیسے کوئی آرٹ ہے یعنی کوئی فن ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں شاید وہ کاروائی اتنی میتھمیٹکلی اس طرح تو نظر نہیں آتی کہ بھئی یہ فارمولا لگاؤ تو جواب آ جاتا ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ ہم مختلف پرابلمس میں دیکھیں گے اور وہ پرابلمس جو ہیں خود انتہائی اہم ثابت ہوں گی اس ٹیکنیک کے سلسلے میں مجھے تمہیدی باتیں کچھ کرنی پڑیں گی پھر آہستہ آہستہ واضح ہوگی کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے اور اس کا پھر ہم استعمال انتہائی ویریڈ فارمز میں دیکھیں گے یعنی کہ کئی مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیکنیک جو ہے کتنی کارآمد ہے تمہید کے سلسلے میں میں آپ کو ایک سوال پیش کرتا ہوں جو میں نے یہ سلائڈ پہ اب دکھایا ہے suppose we put a pair of rabbits in a place surrounded on all سائز by a wall how many pair of rabbits can be produced from that pair in a year if it is supposed that every month each pair begets a new pair which from the second month on becomes productive اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں کمپیوٹر سائنس کی کیا بات ہو رہی ہے لیکن یہ ایک پزل بھی ہے جس کا جواب ابھی سامنے آئے گا لیکن پزل کچھ یوں ہے ایک نر اور ایک مادہ خرگوش جو ہیں ریبٹ ہیں آپ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں ان سے آگے ہر مہینے اولاد پیدا ہوتی ہے اور ان اولاد میں سے جو آگے ریبٹس پیدا ہوتے ہیں ان کے آپس میں پھر پیئرز بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایک اور ماں کے بعد اور اولاد پیدا کرتے ہیں یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چل پڑتا ہے اگر یہ سیکوینس ہے یعنی کہ ایک پیر سے آپ شروع ہوں اور ایک مہینے کے بعد ایک پیر جو ہے وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے تو ایک سال میں اس کمرے میں کتنے خرگوش ہوں گے اب آپ یہ بیٹھ کے ہاتھ سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اب میں نے سلائڈ پہ اب آپ کو دکھایا ہے کہ جو ریزلٹنگ سیکوینس ہوگا اس میں یہ کہ پہلے مہینے میں تو چلیں ایک ہی پیئر ہے اس کے بعد پھر ایک پیئر ہے کیونکہ ابھی وہ ایک مہینے کے بعد پروڈکٹیو ہوگا پھر دو مہینے کے بعد دو پیئرس ہو جائیں گے پھر تین پھر پانچ پھر آٹھ تیرہ اکیس چونتیس پچپن اب اگر ان نمبرز کو آپ دیکھیں تو اصل میں جو کاروائی یا جو پیٹرن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نمبر جو ہے وہ اپنے دو پریسیڈنگ نمبرز جو ہیں یعنی کہ اس سے پہلے جو دو نمبرز آتے ہیں اس کی سم ہے وہ جیسے کہ جو نمبر دو ہے وہ ایک اور ایک سے بنا نمبر تین جو ہے وہ دو اور ایک کی جمع نمبر پانچ جو ہے وہ دو اور پانچ کی جمع نمبر آٹھ پانچ اور تین اور یوں تیرہ آٹھ اور پندرہ اور پچپن اگر آپ دیکھیں تو وہ چونتیس اور اکیس اور یقیناً پچپن کے بعد والا نمبر جو ہے وہ اب آپ نکال سکتے ہیں وہ چونتیس اور پچپن کے مجموعے کے برابر ہوگا یعنی کہ پانچ اور چار نو اور پانچ اور تین آٹھ ایٹی نائن یہ جو پرابلم ہے یہ میں نے اب لکھا ہے کہ this problem was posed by Leonardo Pisano better known by his nickname Fibonacci یہ فبناچی جو ہے یہ اصل میں اٹلی کے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے لیونارڈو پیسانو اور ان کا نک نیم تھا فیبوناچی یہ پیدا ہوئے گیارہ سو ستر سن عیسوی میں اور ان کی وفات ہوئی بارہ سو پچاس میں فیبوناچی کا اصل میں مطلب ہے سن آف بوناچی یہ اٹالین میں فیبو کا مطلب ہے سن یہ جو پرابلم ہے اور بلکہ کئی پرابلمز ان صاحب نے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام لیبر آباچی جو بارہ سو دو میں پبلش ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ پرابلمس اور کئی بڑی مزدار پرابلمس پوز کی تھیں and and the book was based on that had during his travels اصل میں یہ جو کاروائی ہے کہ دو نمبرز لو اور تیسرا نمبر جو اس سیکوینس میں آتا ہے وہ پہلے دو کی جمع سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں فیبناچی سیکوینس یہ شاید آپ نے دوسرے کسی کورس میں دیکھا ہوگا کیلکولس میں یا کسی ڈسکریٹ میتھ کے کورس میں شاید آپ نے یہ پہلے دیکھا ہو اگر نہیں تو یہ جو سیکوینس ہے کہ F of N is equal to F of N minus one plus F N minus two جو کہ ابھی میں میتھمیٹکلی آپ کو دکھاؤں گا اس کو کہتے ہیں فیبوناچی سیکوینس اور یہ جو فیبوناچی صاحب ہیں یہ ایکچولی ایک ٹریڈر تھے جو اس زمانے میں کافی انہوں نے دنیا پھیری اور اس دوران میں انہوں نے جو ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ارتھمیٹک ہے وہ تو کرتے تھے حساب کتاب کرتے تھے لیکن ساتھ ان کو شوق تھا اس طرح کی میتھمیٹیکل پزلز بنانے کے لیے جس کی بنا پہ یہ جو سیکوینس ہے خاص طور پہ اس کا نام ہی فیبوناچی سیکوینس بن گیا ہے ان صاحب کے بارے میں ایک دو اور باتیں دا بک یہ جو انہوں نے بک لکھی تھی وین ٹانٹ to be very widely copied and book and it introduced the Hindu Arabic place value decimal system and the use of Arabic numeral in Europe دیکھیے ان صاحب نے یہ جو کتاب لکھی اس کا اثر کیا ہوا چونکہ یہ تاجر تھے ان کا سفر جو تھا وہ اس جانب رہتا تھا یعنی کہ سب کانٹیننٹ یا جو اسلامی ریاستیں تھیں اس زمانے کی اس کی جانب یہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ جو ہندو انفلوئنس یاد ہے سب کانٹیننٹ سے خوارزمی نے بھی انفارمیشن لی تھی وہ جو باتیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی اور اس کی وجہ سے یہ جو Hindu Arabic place value decimal system جس میں وہ زیرو بھی شامل ہے اور ایروبک نیومرلز جو ہیں یہ یورپ کی جانب چلے گئے اور وہاں پہ ان کا استعمال شروع ہو گیا اور یہ بات جو میں نے لکھی ہے کہ the rabbits problem is in the third section of the book and it led to the introduction of the Fibonacci numbers and the Fibonacci sequence for which Fibonacci is best remembered today یہ ایک لحاظ سے ہسٹوریکل باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی تھوڑا سا لطف اندوزی میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ آخر باتیں بنی کیسے آئیں کہاں سے تو یہ ہے فیبوناچی سیکوینس کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اور چند ایک اور باتیں کہ the sequence in which each number is the sum of two has proved extremely fruitful and in many different areas of mathematics and science اب یہاں پہ میں وہ سارے ایریاز تو نہیں ڈسکس کروں گا لیکن آپ اگر اس کے بارے میں پڑھنا شروع ہوں گے تو آپ کو کافی حیرانگی ہوگی کہ یہ فیبوناچی سیکوینس جو ہے یہ کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جرنل جس کا نام ہے فیبوناچی ناچی is a modern journal devoted to the study of mathematics related to this sequence یعنی کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے پورا ایک جرنل جو ہے وہ بھی پبلش ہوتا ہے آئیے اب اس سیکوینس کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اس کی میتھمیٹیکل فارم کیا ہے اور پھر اس کی پراپرٹیز کیا ہیں اور ایونچلی اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں خاص طور پہ اس سیکوینس کو ایویلویٹ کرنا جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم اس سیکوینس کا جو استعمال ہے وہ فی الحال یہاں پہ نہیں دیکھیں گے اس کے لیے میں نے جیسے ارض کیا آپ انٹرنیٹ پہ ناچی سیکوینس کے بارے میں دیکھیے اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ ضرور دیکھیے آپ کو یہ اس سے کافی انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ یہ یہ سیکوینس جو ہے اس سے کافی میتھمیٹیکل پرابلمس اور سائنٹیفک پرابلمس جو ہیں وہ حل کی جا سکتی ہیں تو آئیے پہلے ہم اس کی میتھمیٹکس کی جانب چلتے ہیں یہ میں نے اب اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن پیش کی ہے جو کہ ایکچولی آپ پہچان گئے ہوں گے ایک ریکرنس ریلیشن ہے کہ F of zero is zero F of one is one یہ پہلے دو نمبرز ہیں جس سے آپ اس سیکوینس کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد F of N is equal to F of N minus one plus F of N minus two یہ سمپل سی ریکرنس ریلیشن ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ ایف اف این ایویلویٹ کرنا ہے تو اس سے پروسیڈنگ جو دو ایفس ہیں دو فیبوناچی نمبرز جو ہیں این مائنس ون اور این مائنس ٹو والے ان دونوں کو ایڈ کرو تو یہ اگلا جو فیبوناچی نمبر وہ آ جائے گا اب اگر میں اس ریکرنس کو سالو کرنا چاہوں تو میں اس کا کلوز فارم ایکسپریشن بھی بنا سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو ریکرسولی ایویلویٹ کرنا چاہوں جیسے کہ وہ آپ فیکٹوریل کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ریکرسولی میں اس سمپل سے الگردم سے اس کو ایویلویٹ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ فیب این یعنی کہ میں ایک این کی ویلیو بھیجتا ہوں اور اگر این از لیس دین ٹو یعنی کہ وہ میرا بیس کے زیرو اور ون والا آ گیا میں فی الحال این جو ہے وہ زیرو اینڈ ابو ہی رکھتا ہوں تو اس کیس میں I simply return N otherwise I return fib N minus one plus fib N minus two دیکھیے یہاں پہ اب میں نے دو ریکرسو کال شروع کی ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس کو میں نے این مائنس ون دیا اور دوسری ریکرسو کال کو میں نے این مائنس ٹو دیا بلکہ آپ شاید دوسرے کورسز میں دیکھیں یا چند کتابوں میں دیکھیں کہ جہاں تک ریکرجن کا تعلق ہے ریکرجن کو سمجھانے کے لیے پہلی دفعہ یا تو فیکٹوریل کی استعمال مثال استعمال کی جاتی ہے یا یہ فیبوناچی سیکوینس کی کیونکہ اس میں الگردم بڑا سمپل سا ہے اور اس کی ریکرجن بھی بڑی سمپل سی ہے جس کو آپ ہاتھ سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ امید ہے کہ ریکرجن کی تو اب آپ کو اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی الگریدمکلی بھی اور پروگرامیٹکلی بھی یعنی کہ اگر آپ سی پلس پلس میں ریکرجن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم گفتگو اب ایک اور جانب لیے چلتے ہیں اور وہ اس طرح آئیے اس ریکرجن کو ہم ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ جو فیبناچی سیکوینس والی ریکرجن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو کالز بنتی ہیں وہ کیا ہیں یہ سلائڈ پہ دیکھیے میں نے فیبناچی جو ایلگردم ہے ریکرسو ایلگردم اس کو این ایکول ایٹ سے کال کیا جس کے نتیجے میں ریکرجن ہوئی اور اس کے نتیجے میں دو کالز بنی ایک فیب سیون کو اور ایک فیب سکس یعنی کہ این مائنس ون اور این مائنس ٹو ایٹ میں سے ایک نکلا سیون دو نکلے تو چھ اور یہ پھر دو کالز ہیں اب ان دونوں کالس کو اگر میں انڈیویجلی لوں تو فیب سیون جو ہے اس کی بنا پہ بنی فیب سکس اور فیب فائیو دوسری جانب فیب سکس کو میں اگر لیتا ہوں تو اس سے بھی بنی فیب فائیو اور فیب فور فیب سکس کو لیں تو اس سے فیب فائیو فیب فور بنی فیب فائیو کو لیں تو اس سے فیب فور اور فیب تھری بنی اب فیب تھری کو لیں تو اس سے فیب ٹو اور فیب ون بنتی ہے اور یہاں پہ میں نے اس ٹری کو فی الحال صرف چار لیولز تک دکھایا ہے یقیناً اس میں سے کچھ تو اب لیف نوٹس بن جائیں گے جیسے کہ یہ فب ون ہے اور فب زیرو جو ہیں یہ اب فردر ریکرجن جنریٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ وہ اف کنڈیشن آ جائے گی کہ if N is less than two تو ریٹرن این جس کے اس میں فیب ون اور فیب زیرو جو ہے اس سے آپ کو ون ملے گا یا زیرو اور ون ملے گا جہاں تک فیب تھری اور یہ دوسرے ہیں فیب فور ان سے ابھی فردر ٹری جو ہے وہ نیچے کی جانب بڑھے گا ٹری کو ہم ایکسپینڈ تو بعد میں کریں گے لیکن فی الحال یہ دیکھیے کہ اگر میں یہ ریکرسو کال جو ہیں ان کو چلنے دوں تو فیب فائیو جو ہے وہ اصل میں دو دفعہ کال ہوگی ایک فیب سیون کی بنا پہ اور ایک فیب سکس کی بنا پہ اسی طرح فیب فور جو ہے وہ دیکھیے میں نے مختلف رنگ سے دکھایا ہے کہ ایک دو تین چار دفعہ فیب فور کال ہوگی یہاں پہ یہ ایکچوئل ریکرسو کال ہے یعنی کہ یہ چار دفعہ این ایکول فور کے لیے کال ہوگی اسی طرح اگر آپ فیب تھری کو دیکھیں اور ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات دفعہ فب تھری کال ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ میرا سوال کیا ہر کال میں مختلف ویلیو واپس آئے گی جو میں نے آپ کو ریکرسو یا ریکرنس ریلیشن دی ہے کیا یہ ساری کال جو ہیں فیب تھری کی یہ ڈفرنٹ ویلیوز ریٹرن کریں گی کہ وہی ویلیو آئے گی یقیناً فیب تھری کی وہی ویلیو آئے گی اگر آپ اس کو این ایکول تھری سے کال کریں گے اب جہاں تک کام کا تعلق ہے کہ اگر میں یہ پروگرام لکھوں اور اس کو ایک کمپیوٹر پہ چلاؤں تو صاف ظاہر ہے کہ میں بار بار فپ تھری کیوں کیلکولیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس ٹری کے اندر سات جگہ پہ فپ تھری کی ویلو چاہیے اسی طرح فپ فور کی ویلو بھی مجھے جگہ جگہ چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ این ایٹ نہیں تھا وہ این سکسٹین یا می بی این بڑا تھا تو اس کیس میں یہ کافی ٹری نوٹس جو ہیں یہ اصل میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو کیا بات مناسب نہیں کہ میں یہ ویلیو اگر فیب تھری کی فرض کریں ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لوں تو بکیا جتنے نوٹس فیب تھری والے ہیں وہ اسی کو استعمال کر لیں وہ خود جو ہے ریکرجن یا ریکرسو کال نہ کریں اب ایک لحاظ سے میں فیبنچی سیکوینس کی ڈیفینیشن کو چینج نہیں کر رہا یہ ابھی تک وہی ریکرنس ریلیشن ہے سمپلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فیبناچی سیکوینس ایویلویٹ کرنا ہے پروگرامیٹکلی اصل میں کہ یعنی کہ آپ ایک پروگرام لکھیں اور اگر آپ اس کی ریکرنس کو سمپلی ریکرسو کالز میں چینج کر دیں تو اندرونی طور پہ کافی کام جو ہے وہ ریپیرٹیو ہے یعنی کہ بار بار وہی ہو رہا ہے اور اس کو بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ اس کو پروگرام بھی کر لیں بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بار بار کی ریکرشن ہے اگر آپ اس کو ہونے دیں تو اس سے یہ والا الگریدم بھی اور یا اس قسم کے الگریدم جس میں ریکرجن ریپیٹ ہو رہی ہے وہ ٹائم کے حوالے سے بہت زیادہ ٹائم لیں گے تو راہ تلاش کی جائے کہ ریکرجن ہم کریں ہم اپنا الگریدم ریکرسو رکھیں لیکن اگر ممکن ہے تو یہ جو ریپٹیشن ہے ریکرجن کی یہ جو بار بار ایک ہی چیز ریکرسولی کال ہو رہی ہے یا ایویلویٹ ہو رہی ہے اس ایویلویشن سے بچ جائیں ڈیفینیشن ہماری وہی رہے گی لیکن اندرونی طور پہ یا جو امپلیمنٹیشن آلموسٹ ہے اس میں ہم کافی ٹائم سیونگز کریں گے اور یہ بات جو ہے ٹائم سیونگ کی اس کی بنا پہ ہم کافی مشکل پرابلمس جو ہیں ریکرسو ایلگردمس استعمال کر کے حل کر سکیں گے ان ٹائم جو کہ پولونومیل ہوگا جو کہ اگر ہم نہ کریں تو وہ آلموسٹ بن جائیں گے خیر یہ آہستہ انکشاف جو ہے کہ یہ یہ بات کیا ہے اور اس اس سے آپ کیوں بچنا چاہتے ہیں جب ہم کچھ پرابلمس ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ظاہر ہو جائے گی فی الحال یہ کاروائی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے ریکرجن ٹری دیکھا تو اس کے اندر ہمیں نوڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ وہی کام بار بار کر رہے ہیں اب اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے اس کی خاطر اب ہم یہ کرتے ہیں single recursive call to fib N result in one recursive call to fib N minus one two recursive calls to fib N minus two three recursive calls to fib N minus three and in general F minus one recursive calls to fib N minus K اب اندازہ لگائیے اگر این کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑی ہے تو پھر یہ ایف کے مائنس ون جو ہے یہ کتنا ہو سکتا ہے for each call we are computing the same Fibonacci from scratch پھر سے فیب تھری شروع سے کیلکولیٹ ہوتا ہے we can avoid this unnecessary repetition by writing down the results of recursive calls and looking them up again if we need them later کیا میں نے یہ یا الگریدمکلی ہم یہ کریں گے کہ جیسے جیسے ہم ریکرسو کالز ایویلویٹ کرتے جائیں گے یا ایک ریکرسو کال سے واپس آئیں گے تو ہم یہ پھر یاد رکھیں گے کہ فب تھری فار ایگزامپل ہم کال کر چکے ہیں اس کا ریزلٹ ہمارے پاس ہے یا فب فائیو ہم کر چکے ہیں اس کا ریزلٹ ہمارے پاس ہے جب نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم ریکرسلی کال کریں گے ورنہ ہم اس کو یاد رکھیں گے and this process is memoization جو لفظ میمو آپ نے سنا ہوگا کہ میمو آپ لکھتے ہیں اپنے نام اس سے یہ لفظ بنا ہے میموائزیشن اور یہ کیسے استعمال ہوتا ہے اب اس الب کو دیکھیے جس میں میں نے سمپلی وہ جو ریکرجن تھی اس میں ایک ایڈیشنل چیز ڈال دی ہے اس ریکرسو ایلگردم میں جو کہ اس یہ جو ریکرسو ٹری میں ریپٹیشن تھی اس سے ہمیں بچائے گا اس ایلگردم کو میں نے نام دیا ہے میمو فب اس کو میں این بھجوا رہا ہوں if N is less than two then return N یہ تو وہ بیس کیس کی بات ہوئی پھر دیکھیے میں اب پہلے کی طرح ریکرسو کالز نہیں کرتا بلکہ میں نے ایک ایف ارے بنائی ہوئی ہے جس میں این سے میں انڈیکس رکھتا ہوں تو اگر F O fin is undefined یعنی کہ میں نے پہلے ایف او فین ایویلویٹ نہیں کیا تو میں ایف او فین کو memo fib N minus one اور memo fib N minus two call کر کے ایویلویٹ کر کے اس میں ریزلٹ ڈال دوں گا اور یہاں پہ یہ غور طلب بات کہ یہاں پہ اب میں وہ پرانی والی فیب نہیں کال کر رہا بلکہ یہ میمو فب کو ہی کر رہا ہوں کیونکہ ایک لحاظ سے یہ جو میموائزیشن کا پروسیس ہے یہ میں نچلی جانب کرنا چاہتا ہوں تو ایف او فین کی ویلیو جو ہے اگر پہلے انڈیفائنڈ ہے تو میں میمو فیب کو ریکرسولی کال کر کے دونوں کو ایڈ کر کے ایف او این میں ڈال دوں گا اور آئندہ اگر مجھے اسی این سے کال کیا گیا اور اس صورت میں ایف او فین اب ڈیفائنڈ ہے تو دیکھیے میں پھر یہ ریکرسو کالز نہیں کروں گا میں سمپلی اس ریٹرن اسٹیٹمنٹ پہ آ کے جو میں نے ایف اف این یاد کی ہوئی ہے یا اسٹور کی ہوئی ہے اس کو میں ریٹرن کر دوں گا اصل میں اگر اس الگریدم کو آپ ہینڈ ایکسیکیوٹ کریں یعنی کہ ہاتھ سے چلائیں کوئی این کی ویلو لے کے تو اگر آپ اس کو ٹریس کریں تو آپ کو لگے گا اس طرح کہ یہ جو ایف اف این ارے ہم بھر رہے ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ کون سا فیبناچی نمبر ہم ایویلویٹ کر چکے ہیں یہ اصل میں ہم باٹم اپ اس کو کیلکولیٹ کر کے بھرتے جا رہے ہیں یہ باٹم اپ کاروائی جو ہے اب ہم ریکرجن کی بجائے اٹریشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس بنا پہ یہ جو الگریدم ہم بنا رہے ہیں فیبوناچی نمبرز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اس کی ایک اور صورت بن سکتی ہے جس میں اب ریکرجن بالکل ختم ہو گئی ہے اور ہم یہ جو باٹم اپ ایویلویشن والا معاملہ ہے اس کے ذریعے فیبوناچی نمبرز حاصل کر سکتے ہیں اس الگریدم کو آپ دیکھیے جس میں میں نے اٹریشن استعمال کی ہے I T E R fib fib iter یعنی کہ وہ فیبناچی سیکوینس الگریدم جو کہ اٹریشن بیسڈ ہے یہاں پہ آرگیومنٹ ابھی تک وہی ہے کہ این میں بھیجواتا ہوں کہ مجھے فیبناچی این جو ہے وہ بھیجو اب میں نے کیا کیا کے بجائے اوپر سے شروع ہونے کے نیچے سے میں شروع ہوتا ہوں اور ایف آف زیرو کو میں زیرو اور ایف ون کو میں ایف دیتا ہوں اور پھر آئی ٹو ٹو این میں چلاتا ہوں اور اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ F of I equals F of I minus one plus F of I minus two اب چونکہ یہ باٹم اپ ہو رہا ہے تو جب میں آئی ٹو کی ویلیو لیتا ہوں یا ایف ٹو کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت میرے پاس ایف ون اور ایف زیرو موجود ہیں اور پھر جب میں تھری پہ جاتا ہوں تو پھر میرے پاس ایف تھری کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایف ٹو اور ایف ون موجود ہیں اور یو میں الٹیمیٹلی ایف این تک پہنچ جاتا ہوں جو کہ فائنلی میں ریٹرن کر دیتا ہوں یہاں پہ الگریدمکلی تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم اس طرح پہلے بھی کر سکتے تھے اس میں بہادری کیا ہے لیکن یہ کہ ریکرنس ریلیشن سے ہم نے ریکرسو الگریدم بنایا جس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ کاروائی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یعنی کہ ریپٹیشن آرگیومنٹ استعمال کر کے ہم اس کی فارم میں آئے اور یہاں پہ یہ بات کہ this gives us our first explicit dynamic programming algorithm یہاں پہ اب میں یہ ٹرم لے آیا ہوں کہ یہ ایک ڈائنامک پروگرامنگ الگریدم ہے جو کہ ہم نے بنا لیا ہے اتنی سی کاروائی دیکھ کے شاید آپ کو اس بات کی اہمیت کا احساس نہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے ایک ریکرسو الگریدم کا تھا اس کو ہم نے ایک اٹریٹو الگریدم سے ریپلیس کر دیا تو اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے ہم کاروائی کم کر رہے ہیں ہمیں ٹائم کی سیونگ بھی ہو رہی ہے تو یہ پروگرام پروگرامنگ والی بات کیا ہوئی جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی تمہید ذرا لمبی ہے ابھی میں چند ایک اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن ایک فکرے میں اگر میں کہنا چاہوں کہ ڈائنامک پروگرامنگ کیا ہے تو it is recursion without repetition یہ کیسے ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ والی اسٹریٹجی استعمال ہو سکتی ہے یہ گفتگو ہم آئندہ کافی لیکچرز میں ابھی ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا میں یہ گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں آپ ڈائنامک پروگرامنگ کے بارے میں کتاب میں اور انٹرنیٹ پہ ضرور پڑھیے تاکہ آئندہ لیکچرز کے لیے آپ کے پاس کچھ مواد پہلے سے جمع ہو جائے آئندہ لیکچر تک خدا حافظ